مادن میں جا کر ڈھونڈتے ہیں دنیا میں پارس پتھر ہے اللہ نے آسمان سے اتارا ہے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے وہ پارس دنیا میں موجود ہے جو زمین کے ذروں سے چھو جائے انہیں آسمان کے چمکتے ہوئے تارے بنا دیتا ہے بیکار لوگوں کو چھو جائے انہیں رب کائنات کا محبوب اور مقرب بنا دیتا ہے دنیا میں جلیل و رسوا پڑی ہوئی قوموں کو لگ جائے دنیا کا سردار بنا دیتا ہے عرب کے چھتر بانوں کو چھو لے دنیا میں جہاں بانی کا امام بنا دیتا ہے آؤ تمہیں دکھاؤں پارس پتھر کیا ہے جس چیز سے لگے گا بلندیوں پر فائز کر دے گا جس چیز سے ٹکرائے گا اسے قیمتی بنا دے گا آؤ دیکھو نیت سے شروع ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ وہ پارس ہے جہاد کی نیت کرو انسان زمین سے اڑتا ہے کہاں جا کر پہنچتا ہے تم نے جہاد کی نیت کی رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تمہارا ایمان نفاق سے بری ہو گیا تمہارا ایمان نفاق کے خطرے سے بچ گیا تم جہاد کے میدان میں آئے دیکھو یہ جہاد مجاہد کو تو چھوا ہوا ہے دنیا کی جس چیز سے بھی ٹکرائے گا جس چیز کے ساتھ بھی اس کی نسبت جڑے گی اسے کہاں پہنچا دے گا دیکھو یہ جہاد اگر ایک تیر کی نسبت جہاد کی طرف ہے لوہے کا ایک بے جان سا ٹکڑا جہاد کے پارس پتھر سے ٹکرا گیا وہ میزائل بن گیا وہ راکٹ بن گیا تین لوگوں کو اپنے ساتھ اس آسمان سے ہزاروں کروڑوں میل اوپر جنت تک لے جائے گا یہ پارس پتھر تلوار کو چھو گیا لوہے کا ایک بے جان سا ٹکڑا تلوار لیکن جہاد کی طرف اس کی نسبت ہو گئی یہ جہاد یہ تلوار جس مجاہد نے اٹھائی فقط با یا اللہ اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں اس نے اللہ سے بیت کر لی اس تلوار کا سایہ جس مجاہد کے جسم پر پڑ گیا اللہ نے اس کے سائے میں جنت رکھ لی اس مجاہد کے جسم پر جہنم کا سایہ حرام ہو گیا جہنم کی بو اس پر حرام ہو گئی دیکھو یہ پارس پتھر جہاد کے گھوڑے سے ٹکرا گیا جہاد کے ایک گھوڑے کی نسبت ایک بے جان گھوڑے کی نسبت اس جہاد کی طرف ہو گئی یہ گھوڑا اتنا اونچا ہو گیا اس گھوڑے کا پیشاب بھی رب کائنات کے ہاں نام اعمال میں تولا جائے اس کی لیڈ بھی نام اعمال میں تنے یہ گھوڑا زمین پر چلے اس کی رسی کو طویل کر دو وہ ان فرسل مجاہدی فی تو علی مجاہد کا گھوڑا اپنی رسی میں ذرا دراز ہو کر چلے اس کے قدموں کی زمین پر دھمک پڑتی ہے رب کائنات کی جنت میں گونجتی ہے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے دیکھو یہ پارس پتھر ایک مجاہد کا عمل بن گیا عمل تولنے کے پیمانے کم پڑ گئے رب کائنات قرآن میں فیصلہ فرما چکے مومن کا ہر عمل دس گنا بڑھا کر تولا جائے گا لیکن دیکھو دنیا کا ایک مال وہ مال قرآن مجید جس کی مذمت سے بھرا ہے وہ مال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جس کی مذمت سے پر ہیں وہ مال جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار قرار دے دیا وہ مال جسے اس امت کا سب سے بڑا فتنہ قرار دے دیا گیا جہاد کا پارس پتھر اس مال سے ٹکرایا ہے دیکھو اجر و ثواب تولنے کے پیمانے محدود ہو گئے اللہ رب العزت نے نئے پیمانے بنا دیے آج تک ہر عمل دس گنا بڑھایا جاتا تھا لیکن اب یہ مال تولا جائے گا اس کی گنتی سات سو سے اوپر شروع ہوگی ارے مال دنیا کا متا الغرور دنیا کی ناپاک چیز جب جہاد سے مل گئی اتنی معزز ہو گئی کہ اب اس کے لیے اجر و ثواب کا پیمانہ الگ ہے دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال کو ہاتھ نہیں لگاتے مال کو چھونا گوارا نہیں کرتے لیکن ایک دن ایک ڈھیر میرے آقا کے آگے پڑا ہے مال کا ڈھیر سونے کے سکے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے ہیں لیکن یہ جہاد کا مال ہے یہ سونے کے سکے میرے آقا کے ہیں دنیا میں مال کی محبت میں غرق لوگ مال گننے میں لذت محسوس کرتے ہیں مال کے سکوں کو چھن چھناتے ہیں ان کی آواز سے لذت محسوس کرتے ہیں آج یہ کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں مال اٹھایا جا رہا ہے مال پر گرایا جا رہا ہے مال دینے والوں کو دو دعاؤں سے نوازا جا رہا ہے دیکھو اللہ کا بندہ مجاہد بن کے میدان جنگ میں آ گیا آسمان سے فرشتے اتنا اونچا ہو گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں ربا میں نے اس جماعت میں جا کر شامل ہونا ہے میں نے اس جماعت کی خاک اپنے چہرے پر لینی ہے میں نے اس جماعت کی اڑنے والی خاک سے اپنے آپ کو گرد آلود کرنا ہے ربا مجھے اس جماعت جیسا گھوڑا چاہیے مجھے اس جماعت جیسا امامہ چاہیے مجھے اس جماعت جیسی تلوار چاہیے مجھے بھی اس جماعت کی طرح جا کر روئے زمین پر جہاد کرنا ہے دیکھو اللہ کا بندہ جہاد سے جڑ گیا جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آ کر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی طرف کر رہے دیکھو اللہ کا بندہ جہاد سے جڑ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھوڑوں کا غبار لینے کے لیے ان کے ساتھ چل رہے مسلمانوں اگر پارس پتھر زمین پر موجود ہے جہاد ہے دیکھو یہی جہاد ہے آج ہم نوجوانوں کی کی یاد میں یہاں پر جمع بزرگ بیٹھے سفید داڑیوں والے مشائق بیٹھے بڑے بڑے علماء بیٹھے ان نوجوانوں کو اس طلح رشید کو اس عثمان حیدر کو ان بزرگوں کا استاد کس نے کر دیا ان بزرگوں کے ہاں معزز کس نے بنا دیا وہ جہاد کے ساتھ جڑ گئے انہوں نے جہاد کا پارس پتھر اپنے جسموں کے ساتھ لگا دیا وہ اتنے اونچے ہو گئے آج ہم لوگ ان کے قدموں میں اپنے لیے شفاعت تلاش کرتے آج ان کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتے ہیں مسلمانوں زمین پر پارس پتھر ہے ضرور ہے وہ جہاد ہے جیش والو اللہ نے جہاد سے جوڑ دیا یاد رکھو خوش نصیب وہی ہے دولت مند وہی ہے معزز وہی ہے جسے یہ پارس پتھر مل گیا بے نصیب ہے وہ جسے نہیں ملا بد نصیب ہے وہ جسے رب نے دیا اس نے واپس کر دیا کہو ربا آپ نے جہاد کا راستہ دیا ہے اس جہاد پر جیئیں گے اسی جہاد پر مریں گے زندگی کی دور اسی جہاد پر ٹوٹے گی کہو سبھی لونا سبھی لنا الجہاد الجہاد تری کھنا القتال القتال الکتال الکتال تو آخر اداوان الحمد للہ رب العالمین